Umair Ijaz Umair scholar at gmail dot com U M A I R T H E S C H O L A R at gmail dot com feedback اور مزید پوڈ کاسٹ کے لیے وزٹ کیجیے W W W dot Umair Ijaz dot K W W W dot U M A I R I J A Z dot K اور متعلقہ لنک پر کلک کیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ہے کلاسک شیل سے ریلیٹڈ کلاسک شیل ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو آپ کو سٹارٹ مینیو دوبارہ اسی طرح دیتا ہے جس طرح آپ ونڈوز سیون یا ونڈوز ایکس پی میں یوز کرتے تھے لیٹ سپوز کہ آپ ونڈو ایکس پی سے ونڈوز سیون میں آئے ہیں اور آپ کو اس کا سٹارٹ مینیو عجیب لگ رہا ہے اور آپ ایکس پی کے سٹارٹ مینیو کے ساتھ زیادہ فیملیئرٹی کے ساتھ کام کر لیا کرتے تھے تو آپ کلاسک شیل کی مدد سے ونڈوز ایکس پی کا اسٹارٹ مینیو دوبارہ ونڈوز سیون میں بنا سکتے ہیں اور اگر آپ ونڈوز ایٹ یا ونڈوز ایٹ پوائنٹ ون میں ہوں اور آپ کو جس طرح معلوم ہے کہ اسٹارٹ بٹن وہاں پر موجود نہیں ہے تو آپ ونڈوز سیون سٹائل یا ایکس پی سٹائل کا اسٹارٹ مینیو اسٹارٹ بٹن لا سکتے ہیں with the help of classic shell اور آپ بالکل اسی طرح پروگرام سرچ کر سکتے ہیں پروگرام فائنڈ کر سکتے ہیں جس طرح آپ ونڈوز ایکس پی میں کرتے تھے یا اگر آپ ونڈوز سیون کے ساتھ زیادہ فیملیئر ہیں اور ونڈوز ایٹ یا ایٹ پوائنٹ ون یوز کر رہے ہیں تو آپ ونڈوز سیون بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ ونڈوز سیون کے یوزر ہیں لیکن ایکس پی کے اسٹارٹ مینیو کو پسند کرتے ہیں تو آپ ایکس پی کے اسٹارٹ مینیو کو بھی رکھ سکتے ہیں with the use of classic shell classic shell کے اور بھی بہت سے فیچرز ہیں فار ایگزامپل کہ یہ آپ کو ونڈوز ایکسپلورر میں اسٹیٹس بار اور ٹول بار پرووائڈ کرتا ہے جو کہ لیٹر ورژنز آف ونڈوز میں سیون وغیرہ میں مسنگ ہے اور اسی طرح انٹرنیٹ ایکسپلورر میں بھی آپ کو یہ اسٹیٹس بار پرووائڈ کرتا ہے جس طرح ارلیئر ونڈوز میں تھے لیکن ابھی ہم اس کے کچھ فیچرز ڈسکس کریں گے اور مینلی کہ اسٹارٹ مینیو کس طرح ہم نے اگر سیون میں ہوں تو ہم نے کس طرح ایکس پی کا سٹارٹ مینیو لانا ہے اور اگر آپ ایٹ میں ہوں گے تو آپ سیون کا لانا چاہتے ہیں تو آپ سیون کو سلیکٹ کریں گے اور اوکے پریس کر دیں گے اور اگر ایٹ میں رہتے ہوئے آپ ایکس پی لانا چاہتے ہیں تو بالکل وہی اسٹیپس جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کریں گے پریزنٹلی میں یہ پوڈ کاسٹ ونڈوز سیون پہ کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کے پاس ایٹ یا ایٹ پوائنٹ ون ہے تو آپ اس پر بھی اسی طرح کلاسک شیل انسٹال کریں گے اور اسی طرح کی سیٹنگ سے دوبارہ اسٹارٹ مینیو اپنا پرانی ونڈوز کی طرح بنا لیں گے تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں میں نے ڈاؤن لوڈ کیا پروگرام اور میں اب اس کو انسٹال کروں گا اور یہ میرے ڈاؤن لوڈ کے فولڈر میں پڑا ہے اور آپ اس سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں W dot classic shell dot net سے www.classicshell.net dot C L A double S I C S H E double L dot N E T سے اور میں اپنی ویب سائٹ کے اوپر جہاں پر میں اس کا لنک پیسٹ کروں گا اس پوڈ کاسٹ کا وہاں ساتھ میں ڈائریکٹ لنک یا اس ویب سائٹ کا لنک بھی دے دوں گا تاکہ آپ کو کلاسک شیل بھی ایزیلی پرووائڈ ہو جائے ویسے اگر آپ اس سائٹ کو کا یو آر ایل اپنے ایڈریس بار میں لکھیں تو آپ کو اس سائٹ پر بھی یہ مل جائے گا کلاسک شیل ڈاٹ نیٹ کے اوپر کلاسک شیل کا سافٹ ویئر تو اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں Windows M desktop and All content. Utilities sub. Up. Basics. Voices sub menu. V. Voice adjustment enter. Tab. Tab. Tab. Tab. Voice adjust combo box. All context. What tab. Voice rate 50%. 30%. 30%. 19. 18. 9. 20. End. Windows M. No Windows active. Windows D. Desktop. Home. D. Dropbox. D. Doctor is D. Downloads. Enter. Windows Explorer. Items. View list box. Read only. To move to an. Programs menu میں جائیں گے سی سے کلاسک شیل 4, 1, 0, ہے اس کی انسٹالیشن سمپل نیکسٹ نیکسٹ اور فنش کریں گے انٹر پریس کروں گا اور اس کی انسٹالیشن سٹارٹ کروں گا Enter. Windows installer dialog, preparing to install dot dot dot, progress bar read only, 0%. Classic shell setup dialog. Cancel button to activate. Press spacebar period. Classic shell setup dialog. The setup wizard will install classic shell on your computer period. Click next to continue or cancel to exit the setup wizard period. Welcome to the classic shell setup wizard. Next button to activate. Press spacebar period. Alt plus N. Next button focus ہے اور ہم اسی پہ اسپیس پریس کر دیتے ہیں بالفرض اگر آپ کو جس طرح اگر آپ جلدی سے پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ ڈیفالٹ نیکسٹ یہ کی کمانڈ ہے تو چیک e e کروں گا اور انٹر پریس کر دوں گا Enter. Classic Shell Setup Dialog. Classic Shell is a collection of usability enhancements for Windows. This feature requires 1726 KB on your hard drive period. It has four of four sub-features selected period. The sub-features require 10 MB on your hard drive period. C colon backslash program files backslash classic shell backslash location colon. Three of selections three view. Classic Shell dash entire feature will be installed on local hard drive opened. Four items to move through or expand items. یہ اب اس نے اس کا path دیا ہے ٹیپ ٹیپ کرتے ہیں ہیں اور بٹن پہ بار یا انٹر پریس کر دیتے اب دیکھیں ہم انسرٹ ای e سے جلدی سے چیک کر لیتے ہیں کہ ڈیفالٹ ڈیفالٹ بٹن بٹن کون انسٹال ہی ہے بار پریس کر دیں گے Classic Shell Setup dialog. Click the Finish button to exit the setup wizard period. Completed the Classic Shell Setup wizard. Finish button to activate. Press spacebar period. Alt plus F. یہاں پہ ایک ریڈ می کی فائل ہے اس کو میں نے ان چیک کرنا ہے تاکہ فنش کروں تو وہ ریڈ می والی فائل اوپن نہ کرے بلکہ سافٹ ویئر کو لانچ کریں یہ چیک ہے اگر میں اس کو چیک رکھتا تو یہ فنش کے بعد یہ پہلے view readme file open کر دیتی چونکہ میں اس کو ابھی ریڈ نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کو ان چیک کر دیتا ہوں آپ کسی ٹائم بھی اگر اس کی ریڈ می کو ریڈ کرنا چاہیں تو آپ اسٹارٹ مینیو سے اس کے فولڈر کو ایکسپینڈ کر کے آپ ہیلپ فائل کو اوپن کر سکتے ہیں فنش پہ انٹر پریس کروں گا یہ سافٹ ویئر عام طور پر لانچ تو ہو جاتا ہے لیکن منیمائزڈ لانچ ہوتا ہے جب منیمائزڈ ہوتا ہے تو ہم آلٹ کر کے سرچ کرتے ہیں فائنڈ کرتے ہیں کہ کہیں اس کی ونڈو اوپن ہے اب ہم سٹارٹ مینیو سے اس کلاسک شیل کے سافٹ ویئر کو اوپن کریں گے بعض کنڈیشنز میں فنش کے بعد لانچ ہو جاتا ہے لیکن ابھی یہ لانچ نہیں ہوا اسی لیے ہم سٹارٹ مینیو سے اسے لانچ کریں گے اور میرے پاس ابھی ونڈو سیون ہے تو آپ کو ونڈو سیون کا سٹارٹ مینیو نظر آئے گا یہ تھوڑی دیر کے بعد لانچ ہوا ہے اور سامنے آ گیا ہے میں نے ابھی ونڈو کی پریس کی تھی کہ میں نیویگیٹ کر کے اس پر انٹر پریس کروں اس کے سافٹ ویئر کے آئیکن پر لیکن یہ چونکہ تھوڑی دیر تک لانچ ہوا ہے تو اب یہ سامنے ونڈو آ گئی ہے اور وہ سیٹنگ کا میرے سے کہہ رہا ہے کہ سیٹنگ کس طرح کرنی ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ نمبر 3 سلیکٹڈ ہے ونڈوز 7 سٹائل اگر آپ ونڈوز 8 یا 8.1 چلا رہے ہیں تو آپ نے اگر ونڈوز 7 کرنا ہے تو آپ ریڈیو بٹن کو اس کو سلیکٹ ہی رکھیں گے اور اوکے پریس کریں گے تو آپ کے پاس بالکل ونڈوز 7 کا سٹارٹ مینیو آ جائے گا چونکہ میں ونڈوز سیون پہ ہوں اور میرا start menu by default Windows seven کا ہی ہے تو میں ونڈوز ایکس پی کا سٹارٹ مینیو آپ کو دکھاتا ہوں اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو سیون پر رہتے ہوئے ایکس پی کا سٹارٹ مینیو لانا چاہتے ہیں ایک دفعہ ہم اپ ایرو پریس کریں گے کلاسک وتھ ٹو کولمز یہ وہ ہے جو ایکس پی کے سٹائل سے ملتا جلتا ہے اور اس سے اوپر بھی ایک آپشن ہے کلاسک سٹائل لیکن یہ کلاسک سٹائل جو ہے یہ ونڈوز ایکس پی سے بھی پہلے کی ونڈوز میں اس طرح کا سٹائل تھا تو اگر آپ اس طرح کا سیٹ اپ رکھنا چاہتے ہیں start menu sorry start menu رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کلاسک کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ابھی ہم ایکس پی رکھنا چاہتے ہیں تو ہم ڈاؤن ایرو کر کے classic with two column select کریں گے اور ٹیپ پریس کریں گے اور اوکے پہ انٹر پریس کریں گے کیونکہ ہم سٹارٹ بٹن کو ریپلیس نہیں کرنا چاہتے یہ ڈیفالٹ سیٹنگ رہے اوکے پہ ہم اسپیس بار پریس کر دیں گے اب ہم اپنا سٹارٹ مینیو دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے سٹارٹ مینیو میں کیا تبدیلی آ گئی ہے ونڈوز لوگو کی پریس کروں گا Context menu e. دیکھیں default programs Windows update double Windows update Microsoft Office Word 2007 submenu 1 Mozilla Firefox submenu Internet Download Manager 3 on dash screen keyboard Microsoft Office FileZilla 6 جو زیادہ تھا ڈاؤن کروں گا یعنی آپ یہاں پی اسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور پر اب میں نے اس کو رائٹر سے ایکسپینڈ کیا یہاں پر وہ تمام سافٹ ویئر ہیں جو آپ کے سسٹم پر انسٹالڈ ہیں اور آپ یہاں سے سافٹ ویئر کو نیویگیٹ کر سکتے ہیں بالکل جیسے کہ آپ ونڈوز ایکس پی میں کرتے تھے تو ونڈوز سیون کا اسٹارٹ مینیو بھی اسی طرح ہو گیا ہے لیٹ سپوز کہ آپ کو یہ اسٹارٹ مینیو پسند نہیں آیا اور آپ دوبارہ ونڈوز سیون پہ جانا چاہتے ہیں تو سی سے یہاں کلاسک شیل ڈھونڈتے ہیں نیو ہیں یا اگر کوئی مزید چیز آپ اس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں جو اس پوڈ کاسٹ میں کور نہیں ہوئی تو آپ ہیلپ سے بھی کر سکتے ہیں ڈاؤن ایرو پریس کروں گا ریڈ می اور ہیلپ آپ دونوں کو دیکھ سکتے ہیں اسٹارٹ مینیو سیٹنگس پہ ہم نے آنا ہے تو انٹر پریس کریں گے یہ دیکھیں سلیکٹ ہے تو دوبارہ ہم نے ونڈو سیون اسٹائل سلیکٹ کر لیا ڈاؤن ایرو کر کے اب ٹیپ ٹیپ کر کے اوکے کریں گے یا شفٹ ٹیپ کر کے بھی اوکے کر سکتے ہیں اوکے بٹن پہ انٹر پریس کر دیں گے تو یہ کلاسک شیل کی ایک بیسک فیچر تھا جو ہمیں خاص طور پر اس وقت ضرورت ہوتے ہیں جب ہم کوئی کسی نئی ونڈو پہ جاتے ہیں جس طرح اگر آپ Windows eighty eight point one newly اس پر آئے ہیں تو آپ کو کچھ دن پرابلم ہوگی کیونکہ اس کے اندر اسٹارٹ اسکرین ہے اور اس طرح کی نیویگیشن نہیں ہے جس طرح ایکس پی اور سیون میں تھی گو کہ وہ نیویگیشن بھی ایزی ہے اور اگر آپ نے میرا ونڈوز ایٹ پوائنٹ ون کا پوڈ کاسٹ سنا ہو تو اس میں ہم being a blind computer user easily navigate کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ اسی طرح سوئفٹنیس اسی طرح چاہتے ہیں جس طرح آپ کی ونڈو سیون یا ایکس پی میں تھی تو آپ کلاسک شیل کی مدد سے اس کو اسٹارٹ مینیو کو اسی طرح کنفیگر کر سکتے ہیں اس طرح ہم کلاسک شیل کی مدد سے ڈفرینٹ کام کر سکتے ہیں جس طرح ابھی ہم نے ایک ڈیمونسٹریشن دیکھی کہ ہم اسٹارٹ مینیو کس طرح چینج کر سکتے ہیں ونڈوز سیون یا ایکس پی کا اسٹارٹ مینیو یا ونڈوز ٹو تھاؤزینڈ کا اسٹارٹ مینیو کس طرح لا سکتے ہیں یہ مین فیچر تھا جس کی ریکویسٹ آئی تھی کہ اس کی ڈیمونسٹریشن دکھائی جائے باقی کلاسک شیل اور بھی ڈفرینٹ کام کرتا ہے جس طرح میں نے شروع میں مینشن کیا تھا تو آپ کو میں وہ سٹپس کر کے نہیں دکھا رہا میں وہ آپ کو سٹپس وربلی بتا دیتا ہوں وہ سٹپس آپ آسانی سے کر لیں گے اگر آپ کو چاہیے کہ ونڈوز ایکسپلورر کے اندر یعنی کہ آپ جب کمپیوٹر میں جاتے ہیں مائی کمپیوٹر کے آئیکن پہ کمپیوٹر کے آئیکن پہ یا دس پی سی کے آئیکن پہ کلک کر کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈرائیوز اور فولڈرز اور فائلز کی جو سائز ہیں وہ دیکھنے کے لیے یا تو آپ کو پراپرٹیز میں جانا پڑتا ہے اور جوز کرسر سے پراپرٹیز میں آپ اس کا سائز چیک کرتے ہیں کلاسک شیل سے یہ ہے کہ آپ جب اس کو انسٹال کر لیں گے تو انسرٹ نم پیڈ تھری سے آپ اس کا سائز چیک کر سکیں گے آپ کو پراپرٹیز اس کی اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ویو کے اندر یعنی آپ آلٹ پریس کریں گے آلٹ وی سے بھی ویو آ سکتا ہے اور آلٹ اور رائٹ ایرو دو تین دفعہ پریس کریں گے تو ویو کا مینیو آئے گا ڈاؤن ایرو کریں گے اسے ایکسپینڈ کریں گے ڈاؤن ایرو کر کے تو آپ کو ایک کلاسک شیل کے نام سے ایک آئکن ملے گا آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اگر وہ چیک ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ چیک نہیں ہے تو اس پہ پریس کر دیں وہ چیک ہو جائے گا اور اب نیکسٹ ٹائم آپ کو انسرٹ نم پیڈ تھری سے سائزز بتائے گا اور ایک اور اس کا کلاسک شیل کا یوز یہ ہے کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر جس طرح آج کل لیٹسٹ ورژن 11 چل رہا ہے تو انٹرنیٹ ایکسپلورر ایٹ کے بعد سے انہوں نے یہ چیز ختم کر دی ہے کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر میں جب پیج لوڈ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پرسنٹیج بتائے یعنی Internet Explorer nine ten eleven کے اندر یہ نہیں ہے کہ جب آپ کا پیج لوڈ ہو رہا ہوگا تو وہ بتائے گا کہ ten percent one hundred percent fifty percent at last version تھا جس میں ایسا تھا لیکن کلاسک شیل کی مدد سے آپ اس چیز کو انیبل کر سکتے ہیں کہ دوبارہ کلاسک انٹرنیٹ ایکسپلورر والی سیٹنگ اپلائی ہو جائے اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے مینیج آنز میں آنا ہے آل ٹی کریں گے آل ٹی سے ٹولس اور ڈاؤن کرتے آئیں گے مینج آنس پہ انٹر کریں گے اور آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ دو ایڈ آنس کلاسک شیل کے جو ہیں وہ انیبلڈ ہیں یا نہیں اگر وہ انیبلڈ نہیں ہیں تو آپ نے ان کو انیبل کر لینا ہے اور انیبل کرنا بالکل ایزی ہے آپ فوکس رکھیں اور ٹیپ کریں گے تو انیبل پہ انٹر پریس کر دیں گے تو انیبل ہو جائیں گے اور ایک اور کام آپ کو یہ کرنا ہوگا جب آپ انیبل ان دونوں کو کر لیں تو سیف کر لیں دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس میں بھی ویو میں آنا ہے اور ویو کے اندر ٹولز سب مینیو کو ایکسپینڈ کریں گے اس میں آپ نے دو جو آپشنز ہیں ان کو چیک کرنا ہے ایک ہے اسٹیٹس بار اگر وہ چیکڈ ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو انٹر پریس کر کے چیک کر دیں گے دوبارہ پھر آپ ویو میں آئیں گے اور پھر ہی ٹول بار سب مینیو کو ایکسپینڈ کریں گے اب اسٹیٹس بار چیکڈ ہے تو نیچے ایک کلاسک شیل بار آ رہی ہوگی تو اپنے اس پہ بھی انٹر پریس کر کے اس کو بھی چیک کر دینا ہے اب نیکسٹ ٹائم یہ ہوگا کہ جب آپ کا کوئی پیج لوڈ ہوگا تو وہ سات پرسنٹیج اناؤنس کرے گا اور انسرٹ نم پیڈ ون اور نم پیڈ تھری سے وہ پیج کا ایڈریس اور اسی طرح پروٹیکٹیڈ ویو اور ڈفرینٹ جو انٹرنیٹ ایکسپلورر ایٹ یا اس کے ارلیئر ورژنس میں بتایا کرتا تھا اسی طرح کی سیٹنگ آپ کلاسک شیل میں بھی کلاسک شیل کی مدد سے آپ انٹرنیٹ ایکسپلورر الیون میں بھی کر سکتے ہیں چونکہ یہ دو فیچرز وہ ہیں جو میں نارملی یوز نہیں کرتا تو میں اس کی ڈیمونسٹریشن نہیں دکھا رہا اور یہ ہیں بھی ویسے فیئرلی سمپل آپ کو میں نے بتا دیا ہیں and hope so you will do that by yourself باقی اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھے فیڈ بیک فارم میری ویب سائٹ کے فیڈ بیک لنک پر کلک کر کے فارم فل کر کے آپ مجھے فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں اور آپ آپ سے انشاءاللہ کسی اور پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا عمیر اعجاز عمیر پسکالر at Gmail dot com U M A I R P H E S C H O L A R at Gmail dot com feedback اور مزید پوڈ کاسٹ کے لیے وزٹ کیجیے W W W dot Amir Ijaz dot T K W W W dot U M A I R I J A Z dot T K اور متعلقہ لنک پر کلک کیجیے ہیو فن